حضرت سائے بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ جاتے تو آپ کے سامنے مسجد کے دروازے کے پاس اذان کہی جاتی تھی اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور گزشتہ حدیث یونس کی مانند بیان کیا سننے ابو دابود حدیث نمبر ایک ہزار اٹھاسی